معاذ امبری نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے انہوں نے میمون بن مہران سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچنیوں والے درندے اور ناخونوں والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو چورانوے